Welcome to lecture number forty of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے پوائسون ڈسٹریبیوشن ڈسکس کی اس کے علاوہ پرابلٹی کے ایلیمنٹری پرابلٹی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس بھی ان پاسنگ ان کا ذکر ہوا آج کے لیکچر میں دو باتیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ایک تو پوائسون ڈسٹریبیوشن کا فنکشن جو مائکروسافٹ ایکسل میں استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے پرابلٹی کیلکولیشنس کیسے کی جا سکتی ہیں اس کا ہم سینٹیکس دیکھیں گے اس کی ایگزامپل ایک میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے اس کے علاوہ نارمل ڈسٹریبیوشن کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور اس میں کئی سوالات اور ایکسل کے فنکشن بھی استعمال کیے جائیں گے تو آئیے سلائڈ پہ چلیں this is patterns of probability بائی نارمل نومیل and normal distribution part four اب سب سے پہلے پوائسون کا ورک شیٹ فنکشن اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے returns the Poisson distribution a common application of the Poisson distribution is predicting the number of events over a specific time such as the number of cars arriving at a toll plaza in one minute. یہ آپ کو ایک ایگزامپل یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ پوائسون ڈسٹریبیوشن کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے کہ مثلا ایونٹ ہے کہ خاص ٹائم پہ ٹول پلازا پہ کتنی کارز ارائیو کر رہی ہیں کتنی کارز پہنچ رہی ہیں تو this is one typical example of this distribution تو اس کا سنٹیکس دیکھیے سنٹیکس کیا ہے پوائسوں اور پھر اس کے تین پیرامیٹرس ہیں جن میں آپ x is the number of events mean is the expected numeric value اور cumulative is the logical value that determines the form of the probability distribution returned یہ کمیولیٹو وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں ہم نے بائنومیل ڈسٹریبیوشن میں بھی اس کو استعمال کیا تھا تو یہ بھی ایگزیکٹلی exactly اسی طرح سے ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کمیولیٹو کا پیرامیٹر ٹرو سیٹ کر رہے ہیں یعنی ایز ان پٹ آپ ٹرو دے رہے ہیں تو Poisson function will return the cumulative پوائنس probability that the number of random events occurring will be between 0 and x inclusive یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ 0 and x inclusive جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایٹ دا موسٹ ایکس یہ وہی بات ہے کہ زیرو سے لے کے ایکس تک کی ویلوز ایکس بھی اس میں شامل ہے if false it returns the Poisson probability mass function that the number of events occurring will be exactly x تو آئیے اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کریں آپ نے دیکھا کہ پوئسان فنکشن بھی ایگزیکٹلی وہی ٹائپ کا فنکشن ہے جو ہم نے بائنوم ڈسٹ کا فنکشن ہم نے کیا تھا پچھلے لیکچر میں بائنومیل ڈسٹریبیوشن کا اس میں بھی پیرامیٹرس کے علاوہ ایک پیرامیٹر تھا کمیولیٹو کا جس میں وہ ٹرو اور فالس کی ویلوز تھیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹرو کی ویلو دے رہے ہیں تو آپ کو جواب ملے گا کہ probability of occurrence from zero to x اور اگر آپ فالس دے رہے ہیں تو اس میں ایگزیکٹلی ایکس ویلو کی پرابلٹی آپ کو ملے گی تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہ ایک ایگزامپل آپ کے لیے پوائسا فنکشن کی کہ جس میں ایکس مین اور کوملیٹو اور اس میں ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں number of events is two expected mean is five اور پھر اس کا فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں پوائسوں بریکٹ پھر A three which is the number of events semicolon A four that is the expected mean پھر true which means we want the values including the value of x اور پھر بریکٹ تو اس کا جواب ہے zero point one two four six five two اور یہ ساتھ ایکسپلینیشن ہے کہ ود دا ٹرمز ابو یعنی ٹرمز کیا ہیں کہ number of events two expected mean five let me see word here یہ آپ نے دیکھا کہ پیسوں فنکشن بھی بڑا آسان فنکشن ہے اور کتنی آسانی سے یہ ویلو ہماری نکل آئی all that you have to do is to give the two parameters and specify whether you want true اور فالس اگر آپ کو ویلو چاہیے انکلوڈنگ ایکس تو ٹرو اسپیسیفائی کریں اگر ایگزیکٹ ویلو کی پرابلٹی چاہیے دین یو اسپیسیفائی فالس تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں وہی ایگزامپل اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ود ڈفرنس کہ اب آپ نے پیرامیٹر فالس یہاں پہ اسپیسیفائی کیا نمبر آف ایونٹس بھی ہوئی دو expected mean is five formula is exactly the same but with the difference that cumulative is specified now as false اور آنسر نوٹ کریں کہ cumulative Poisson of probability with the terms above آپ کیا ہے zero point zero eight four two two four three three seven تو یہ پرابلٹی آپ نے ایگزیکٹلی دو ایونٹس کی آپ نے نکال لی تو یہ دو ایپلیکیشنز آپ نے دیکھا کہ پوائسن فنکشن کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ ٹرو اسپیسیفائی کریں یا فال اسپیسیفائی کریں تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں اب کچھ باتیں نارمل ڈسٹریبیوشن اب شروع ہو رہی ہے تو نارمل ڈسٹریبیوشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا let me introduce what the normal distribution اور کیوں ہم اسے اسٹڈی کر رہے ہیں اس کی کیا شیپ ہے کیا اس کی سگنیفیکینس ہے کیوں یہ اتنی امپورٹینٹ جیسا کہ میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کہ ایک خاص سچویشن میں جہاں پہ آئدر اور سچویشن ہے پرابلٹی دی ہوئی ہے پرابیبلٹی اور سکسیس نمبر آف سکسیز بھی دیا ہوا ہے تو بائنومیل ڈسٹریبیوشن کا استعمال ہم کر رہے ہیں اس میں کچھ لمیٹیشنس تھیں کہ زیرو پوائنٹ فائیو کی پرابلٹی تک آپ جا سکتے تھے پھر نیکسٹ کیس میں یہ ریسٹرکشن ہو گئی کہ ہمارے پاس صرف mean value is given we don't know exactly what the probability of occurrences تو اس میں پوائسون ڈسٹریبیوشن کا استعمال ہوا کہ آپ مین ویلو اسپیسیفائی کر دیں اب یہ جو ڈسٹریبیوشنس ہیں اگر یہ خاص لمیٹڈ سیمپل پہ اپلائی ہو رہی ہیں تو اٹس فائن یہ آپ کو صحیح جواب دیں گی لیکن ایک بات ہے کہ جب سیمپل سائز بڑھ جاتا ہے لارج پاپولیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے that these distributions then are more less they are approximated to the normal distribution اور نارمل ڈسٹریبیوشن کس ڈسٹریبیوشن کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ڈیٹا بڑا ہی ایونلی آرگنائزڈ ہے اور اگر آپ اس کی ریلیٹو فریکوینسی بنائیں پرسینٹ ریلیٹو فریکوینسی کا کرو ڈرا کریں تو وہ کرو ایک بیل شیپڈ کرو بن جاتا ہے جس کی دونوں سائڈس اسینشلی سیمیٹریکل ہوتی ہیں تو نارمل ڈسٹریبیوشن وی ول سی سون کہ اس کی شکل کیا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم استعمال کریں گے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی probability distribution is the normal distribution تو آئیے سب سے پہلے پیٹرنس کی بات کی جائے کہ وٹ ٹائپ آف پیٹرنس یہ وہ باتیں جو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کچھ سلائڈ پہ بھی ان کا ذکر ہے so let's go back to the slide کہ بائی اور پوائسن سچویشنس کیا تھیں کہ آئی در اور number of times could be counted پھر وہ جو پرابلم تھا انڈر ویٹ باکسز والا وہ کینڈی پرابلم تھا اس میں اب ایک ڈفرنس ہے کہ there is a measurement of weight exactly events کی اکرنس ڈسکریٹ نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ بائنومیل اور پوائسوں دونوں میں ڈسکریٹ پرابلٹیز کیلکولیٹ ہوتی ہیں ڈسکریٹ ایونٹس ہیں اور ان کو ڈسکریٹ پرابلٹی ڈسٹریبیوشن بھی کہا جاتا ہے اب یہ پرابلم وہ کینڈی والا جہاں ایپل کینڈی کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور boxes underweight boxes produce ہو رہے ہیں تو اس پرابلم میں جب ویٹ کا مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو it is not a discrete situation because weight is not a discrete variable آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا ڈسکریٹ اور کنٹینیوس ویریبلس اور اس میں خاص طور پہ یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ weight is a continuous variable تو یہ candy problem is a continuous probability distribution آئیے آگے چلیں let me see a word before I explain this slide اب ہم ایک ٹپکل پروڈکشن پرابلم کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جس میں certain number of weight per bag specify کیا گیا ہے اور سیمپلس ڈرا کیے گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ مشین پراپرلی پیک کر رہی ہے یا نہیں تو اس میں ایک رینج جو سیمپل ڈرا کیے گئے اس میں ایک رینج آف ویٹ پایا گیا ڈفرنٹ بیگس ہے ڈفرنٹ ویٹس ان بیگس کا یہ جو ویٹ کا سیمپل تھا اس کو اینالائز کیا گیا اس کی ایک فریکوینسی ڈیولپ کی گئی تو دس از آور اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ ایک سیمپل ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے وہاں پہ ایک ویٹ کا رینج ہے which gives us an idea کہ ویٹ پر بیگ کی ویریشن کیا ہے تو اس کیس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے ڈفرینٹ پابلٹیز ہم نے اسٹڈی کرنی ہے یہ کئی ایگزامپلس اس کی آپ later on on different slides دیکھیں گے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کیسے ہم ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور کیسے ہم ان کو حل کریں گے تو آئیے پہلے جو بیسک ڈیٹا ہے اس کو اسٹڈی کریں دیکھیں کہ بیسک انفارمیشن ہے کیا تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اب دیکھیں یہاں پہ پہلا کالم فریکوینسی بائی ویٹ اور دوسرے کالم میں نمبر آف بیگس دیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو پہلا انٹرول ہے دیٹ از ٹو جس میں پڑھ ہم اس طرح سے رہے ہیں کہ five hundred three two but under five hundred five اور یہ پوائنٹ بھی میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس قسم کی جب کلاس انٹرولس کی سچویشنس ہوتی ہیں تو ان میں آپ 0.5 کو ٹریٹ کریں کہ جو لوور باؤنڈ ہے 0.5 point five in other words five ہم یہاں ٹریٹ کریں گے اور نیکسٹ لیب دیکھیے 505 ٹو 507 پھر 507 ٹو 509 تو اس طرح سے یہ سلیبس چل رہے ہیں اور آخری سلیب ہے 515 ٹو 517 ایک بات نوٹ کریں کہ class interval here is only two grams یہ وزن جو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ گرامس میں ہے پھر رائٹ right سائڈ پہ دیکھیے دوسرا کالم نمبر آف بیگس اس میں بھی آپ نوٹ کریں کہ پہلی رو میں دیٹ از 503 ٹو 505 کا جو کلاس انٹرول ہے اس میں دو بیگس سیمپل سے پتہ لگا کہ two bags had weight between five hundred three and five hundred five twelve had weight between five hundred five to five hundred seven تو اس طرح سے twenty one bags next interval میں 29 نائن سے نیکسٹ والے انٹرول میں پھر ٹوینٹی تھری پھر الیون پھر ٹو اس ڈیٹے کو آپ ذرا ملازہ کیجئے ایک خاص بات کہ ایک خاص طریقے سے ڈیٹا انکریز ہو رہا ہے یعنی جب 503 ٹو 505 کی بات ہو رہی ہے تو اونلی ٹو بیگس اور اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ 515 ٹو 517 بھی دو بیگ ہیں پھر 505 ٹو 507 12 اور 513 ٹو 515 11 پھر واپس آئیے 507 ٹو 509 از 21 اور 511 ٹو 513 از 23 اور 509 to 511 number is twenty nine اور یہ ایز یو کین سی یہ مڈل سلیب ہے اور mean of this frequency is between this you will see later کہ یہ مین یہاں پہ فائیو ہنڈریڈ ٹین ہے تو یہ ڈسٹریبیوشن ہوئی نمبر آف بیگس کی تو آئیے آگے چلیں یہ میں نے آپ کی ایلیبوریشن کے لیے یہ گراف ڈرا کیا اینڈ ریمبر یہ گراف اسی طریقے سے ڈرا کیا گیا جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے وہ چارٹ کا کون اس کو کلک کرنا ہے and then you will select اور یہاں پہ میں نے بار چارٹ سلیکٹ کیا اور یہ frequency on the Y axis اور weight on the on the X axis تو اس کی شکل ذرا دیکھیں آپ یہ بار چارٹ جو ہے کہ یہ ڈفرینٹ کالمس جو آپ نظر آ رہے ہیں کالم چارٹ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں دونوں سائڈس بڑی سمیٹریکل نظر آ رہی ہیں حالانکہ ڈیٹا تھوڑا بہت فرق تو تھا ایک سینٹر میں کالم نظر آ رہا پھر اس کی ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ سائڈ پہ دو کالمس ہیں although not exactly of the same height but they appear to be very similar پھر دوسرے سلیبس دیکھیے 507 اور 515 والے جو کالمس ہیں وہ بھی close to each other not exactly the same values لیکن کالم ایسے لگ رہا ہے کہ تقریباً ایک ہی ہائٹ ہے اور لاسٹ جو دو کالم ایکسٹریمس میں ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویری سملر اور یہ اس کو اگر ہم کرو یا ڈرا کریں کرو کے طور پہ تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ ایک بیل شیپڈ کرو بن رہی ہے تو دس کرو اگر ہم اس کو پرسینٹ فریکوینسی میں کنورٹ کر لیں ریلیٹو فریکوینسی میں کنورٹ کر لیں تو وہ ہماری پرابلٹی ڈسٹریبیوشن بن گئی لیٹ می سے آپ شروع ہوئے فریکوینسی سے اس کو آپ نے ڈرا کیا اب اس فریکوینسی کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ان ریلیٹو فریکوینسی یعنی پرسینٹ ریلیٹو پھر اس پرسینٹ فریکوینسی کا جو یہاں پہ ہم بار چارٹ یا ہسٹوگرام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہم نے بنایا یہاں پہ تو اس کو اگر ہم کرو میں کنورٹ کریں تو وہ ایک پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کرو بن جاتی ہے یہ شیپ جو یہاں پہ آپ کو اندازن نظر آ رہی ہے وہ کرو تو ابھی ڈرا نہیں کی گئی but you can already see that there is a curve around the the different columns اور اس کی شکل نظر آنے لگی ہے ذہن میں کہ یہ بیل شیپڈ ہے تو یہ پرسنٹ فریکوینسی میں جب یہ فگر کنورٹ ہو جائے گی ریلیٹو فریکوینسی تو that will be your probability distribution اور اس شکل میں جب یہ ہوگی تو یہ surely it's a normal distribution یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کی ٹپکل شکل ہے we will see later on other slides کہ اصل میں جو پراپر اسموتھ کروس ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن کی وہ کس شکل میں آپ کو نظر آئیں گی تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پہ two different types of distribution تو ایک تو ہے نارمل ڈسٹریبیوشن اور نارمل ڈسٹریبیوشن یہاں پہ ایز نیو ڈسٹریبیوشن یہاں آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کافی اسپریڈ ہے اس کے ایکس ایکسس پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں Z value this I will explain later کہ زیڈ ویلو کیا ہے یہ اصل میں اسٹینڈرڈ ایویشن کا ڈسٹینس ہے فرام دا مین مثلا جہاں ون آپ کو نظر آ رہا ہے تو one shows that this is one standard deviation away from the mean اور یہ نمبر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ان کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا ہے اور درمیان میں نوٹ کریں کہ زیرو کی ویلو ہے وچ مینس کہ دا مین از زیرو اس ڈسٹریبیوشن کو جو بلو کلر میں یہاں پہ ڈرا کی گئی ہے اس کو اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس ڈسٹریبیوشن کو آپ ایز اے ریفرنس استعمال کر کے تو اپنی ساری کیلکولیشنز کر سکتے ہیں آپ اپنی نئی ڈسٹریبیوشن کو اس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے زیڈ ویلوز ڈیولپ کر لیں and once you develop the Z values then you go to the standard distribution and you can look up the probabilities تو یہ کرو جو آپ کو دونوں کروس نظر آ رہی ہیں ان میں ایک خاص بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں اینڈس پہ کرو ایکس ایکسس کو جا ملی ہے but let me point out that it is not so نہ یہ بلو کرو وہاں پہ ایکس ایکسس کو ملی ہے اور نہ ریڈ کرو ایکس ایکسس کے ساتھ ملی ہے تو اس کی کیا وجہ لیٹ می ایکسپلین دس کہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ جو کرو کا ایریا ہے that is the phase that is the probability of currents total area curve کا دیٹس اکول ٹو ون اب اگر آپ مین سے ٹو دا رائٹ جاتے ہیں اور یہ Z value which gives you in the standard جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ one stands for one standard deviation from the mean اور two for two standard deviation three four five آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے جیسے یہ ڈرا کیا گیا تو اب اگر فائیو پہ جا کے ہم یہ کہیں کہ what is the probability of values beyond this value جہاں پہ Z is equal to five تو کیا پرابلٹی ہے تو پتا لگے گا کہ there are definitely values which can occur beyond the value of Z equal to five اور although the probability will be very small but nevertheless there will be some values تو اس کو اگر آپ آگے لے جائیں مثلا فائیو سے سکس اگر ڈرا کریں پھر بھی پتا لگے گا کچھ very little probability but some values left تو اس طرح سے اس کو اگر آگے لے لیتے جائیں گے تو کرو ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی ان ادر ورڈ کہ curve will never meet the X axis یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوٹ کریں the frequency distribution curve, probability distribution curve for the normal distribution, although it appears that it will, it has met or it's touching the x-axis, the real situation is that it will never touch the x-axis. یہ بڑی خاص یاد رکھنے والی بات ہے اور جتنا مرضی آپ ایکسٹینڈ کرتے جائیں تو still you will find that there are values ایک probability of occurrence although very very small but it's there اب اس سے ایک دوسری بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پرابلٹی آف اکرنٹس اتنی کم ہے تو why do have to go to these values why do we have to go to Z equal to five یہ اس قسم کی باتیں ہیں جو ہم ڈفرنٹ کوشچن جب ہم کریں گے تو آپ کو پرابلٹی جب نظر آئیں گی ویلوز تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آلریڈی جب زیڈ کی ویلو تین کے برابر ہو جاتی ہے تو most of the values fall within the range zero to Z or zero to minus Z یعنی کرو کا جو مین ایریا ہے more than ninety nine percent that is already between these values تو پریکٹیکل جو ایپلیکیشنس ہیں ان میں آپ values greater than Z generally استعمال نہیں کریں گے but it's good to know there is are probability such values تو آئیے نیکسٹ لائٹ پہ چلیں اب فردر یہاں پہ کے بلو کرو جو ہے Z that is measurement values each point on the curve corresponds to the پرٹی P that a measurement will yield a particular Z value let me repeat this again each point on the curve corresponds to the probability P دیئرمنٹ will yield a particular Z value اور درمیان میں لکھا ہوا ہے value on the X axis. So let me explain this also اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کرو پہ کوئی بھی پوائنٹ پک کرتے ہیں تو اس پوائنٹ سے اگر آپ ایک لائن ڈرا کریں perpendicular line toward the X axis تو وہ ایک زیڈ ویلیو وہاں آپ کو ملے گی اس زیڈ ویلیو سے رائٹ right سائڈ پہ جو کرو کا پارٹ ہے اس کا area gives you the probability that the value will be greater than that value which corresponds to this Z value یہ آپ سوال جب کریں گے پھر فردر کلیئر ہوگا اس پوائنٹ پہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ زیڈ ویلیو بھی ایک ایکس ویلیو کو کرسپونڈ کر رہی ہے چونکہ زیڈ ویلیو کیسے نکالی جا رہی ہے کہ X minus mean divided by the standard deviation یہ ہم دیکھیں گے کئی ایگزامپلس میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اٹ مینس کہ Z value corresponds to a certain X value اور if you have the X value then you can find out the Z value اور وہاں سے پرابلٹی بھی نکل آئے گی کرو کا ایریا انڈر ڈائریکٹلی مل جائے گا تو آئیے واپس چلیں اب نارمل ڈسٹریبیوشن کی ڈیفینیشن ہے نارمل ڈسٹریبیوشن میں probability in number from zero to one اور پرسنٹ پرابلٹیز کیا ہے کہ multiply P by hundred area under the crest be one note how the P essentially zero for any value Z that is greater than three standard away from the mean on other side تو یہ میں اسینشلی زیرو کا مطلب ہے کہ تقریباً پر زیرو کے برابر ہے یہ میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اب اس میں mean gives the peak of the curve standard deviation gives the spread اب اگر ہم ویٹ ڈسٹریبیوشن کیس کو دیکھیں جو جس کا ہم نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دیکھی تو اس میں مین کی ویلو تھی 510 hundred ten standard deviation was two point five gram اب پہلا سوال یہاں ریز ہو رہا ہے کہ what proportion of bags weigh more than 515 hundred grams اور ساتھ ہی اس کا جواب بتایا جا رہا ہے کہ proportion of area under the curve to the right of 515 gram gives this probability آپ کو ٹپکل آپ ایک سوال دے دیا گیا مین کی ویلو دی گئی ہے فائیو ہنڈریڈ ٹین ہے ڈیویشن بتا دی گئی ٹو پوائنٹ فائیو گرام ہے اب پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ فائیو ہنڈریڈ ففٹین اگر ویٹ ہے تو اس ویٹ سے زیادہ کیا پرابلٹی ہے bag will have greater than greater than 515 grams یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اب یہاں پہ جواب کیسے نکالنا ہے کہ کرو کا ایریا اس پوائنٹ سے ورڈس فائیو ہنڈریڈ ففٹین پہ جا کے زیڈ ویلو ہم نے ڈھونڈنی ہے اس زیڈ ویلو سے ٹو دا رائٹ جو ایریا کرو کے نیچے نکلتا ہے that will give the probability تو آئیے آگے دیکھیں کیسے یہ کیا جا رہا ہے تو area under the standard normal curve یہ ایکسپلین اب کیا جا رہا ہے کہ table table gives the area under one tail یہ وہی ہے ہر کتاب میں نارمل ڈسٹریبیوشن کا ٹیبل دیا ہوا ہوتا ہے اور یہ ایکسپلینیشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ اس اسٹینڈرڈ کرو کی ایکسپلینیشن ہے اب اس میں زیڈ ویلو کیسے دی ہوئی ہے کہ ranges between zero and four پہلے کالم میں یہ ویلو دی ہوئی ہے starts with zero and end with four پورا رینج ہے اور یہاں بھی وہی بات کہ کیوں لمٹ کر دیا گیا up to four let me explain this کہ لمٹ اس لیے کر دیا گیا کہ آپ کو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ زیڈ اکول ٹو فور کی کیلکولیشن کریں گے کہ ایریا انڈر دا کرو کیا ہے تو پتا لگے گا کہ نیئرلی زیرو یعنی اتنا منیمل سا ایریا نکلے گا اتنی مائنر سی پرابلٹی نکلے گی تو کوئی سینس نہیں بنتا کہ زیڈ ایکول زیڈ کی ویلیو ایسی ٹیبولیٹ کی جائے کہ جو فور سے زیادہ ہو چار سے زیادہ ہو تو اس وجہ سے جتنے بھی ٹیبل کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان میں زیڈ کی value is only up to four in most practical application you will not have Z values greater than three تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں دوسری بات کہ اس میں ایک سائڈ پہ تو زیرو اور فور دیا ہوا ہے اور دوسری سائڈ پہ zero and zero point zero nine اس رینج میں ویلیوز دی ہوئی ہیں وہ بھی زیڈ ویلیوز ہیں اور کیوں دی ہوئی ہیں کہ اگر درمیان میں آپ نے کوئی ویلو نکالنی ہے تو then you can between zero and zero point nine کا آپ کے پاس رینج ہے لیٹ سے تھری اور پرابلٹی آپ زیڈ ویلو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تھری پوائنٹ زیرو نائن تو آخری کالم میں جائیں گے آپ تھری کو پہلے سلیکٹ کر کے زیڈ اکول ٹو تھری پھر لاسٹ کالم میں جائیے اور وہاں جا کے جو انٹرسیکشن بنتا ہے اس ویلو کو پک کریں گے آپ ایک ایگزامپل اب آپ کے لیے چھوٹی سی کہ find area under one tail for Z value of two point zero five تو کیسے اس کو کہا جا رہا ہے کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ لوک ان کالم ون یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ Z value zero to four اس کالم میں ہے اس کالم میں آپ نے جا کے تو فگر ٹو کو ڈھونڈنا ہے وہ آپ نے ڈھونڈا اب آپ کی زیڈ ویلو ہے two point zero five so next آپ کیا کریں گے کہ look in the column for zero point zero five تاکہ آپ اس کو اس طرح سے پھر یہ پڑھیں گے کہ two is in column one and then you have another column جہاں پہ زیرو پوائنٹ زیرو فائیو کی ویلو تھی اور go to the intersection of two and zero point zero five تو یہ جو انٹرسیکشن ہے this will give you the area which is the probability of a value greater than two point zero five اور یہ ویلو یہاں پہ دی ہوئی ہے zero point zero two zero one eight two point zero one eight let me repeat this once again تاکہ سمجھ میں بات آ جائے کہ اب ہم پرابلٹی نکالنا چاہتے ہیں زیڈ ویلیو دی ہوئی ہے سب سے سمپل سوال تھا یہ 2.05 تو پہلے کالم میں جا کے تو 2 کو ڈھونڈا پھر 0.05 جس کالم میں ہے اس کالم کو ڈھونڈا پھر انٹرسیکشن پہ گئے پھر آپ نے وہاں سے وہ ویلو پک کی اور ایک بات نوٹ کریں کہ probability of value greater than یہ کہا جا رہا ہے don't confuse it with equal to اور گریٹر دین نو اس کیس میں آپ بہت یہ اہم پوائنٹ ہے کہ یہ گریٹر دین یہاں پہ یہ آپ کو پرابیبلٹی دی جا رہی ہے وہ ایریا جو ہے اٹس بیونڈ دیٹ ریمبر اس سے اس سے the area is beyond this Z value تو اس وجہ سے وہ value will be greater than for corresponding value corresponding to this Z value تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں زیڈ ویلو کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں کہ آپ کی جو ایکس ویلو ہے اس کو آپ اس سے مین کو سبٹریکٹ کریں اور اسٹینڈرڈ ایویشن پہ ڈیوائڈ کریں جب اس طرح سے یہ کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس پروسیس کو اس کیلکولیشن کے پروسیس کو فرام ایکس اسٹینڈرڈائزیشن کہا جاتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ جو اسٹینڈرڈ نارمل کرو دیکھی تھی اسٹینڈرڈ نارمل کرو اس کا مین زیرو ہوتا ہے تو اس شکل میں ہم کنورٹ کرتے ہیں تاکہ ویلیو اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہم اسٹینڈرڈ نارمل کرو کو استعمال کر سکیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں indicates how how many standard deviation point is from the mean یہ آپ سمجھ چکے ہیں بائی دس ٹائم کہ زیڈ سے یہ پتا لگتا ہے کہ کتنے اسٹینڈرڈ ایویشن ہم مین سے دور ہیں it may be on the right اور it may be on the left اب سوال اندر کوشچن فار یو ویری چھوٹا سا سوال کہ find proportion of bags which have weight in excess of five hundred grams کیسے حل کیا جا رہا ہے کہ mean is equal to five hundred ten standard دی ہوئی ہے ٹو پوائنٹ فائیو تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایکس ویلیو سے مین کو نکال رہے ہیں five hundred fifteen minus five hundred ten یہ پانچ بن رہا ہے divided by standard which is two point five تو یہ جواب نکل رہا ہے two Z value is equal to تو اب پہلے کالم میں جا کے چونکہ صرف اٹس اونلی ٹو تو you will find the value آپ ڈھونڈیں گے وہاں پہ زیڈ ویلو کو فرسٹ کالم میں تو یہ آپ کو زیرو جہاں پہ دیا ہوا ہے زیرو کے کالم میں آپ ویلو کو آپ دیکھیں گے اور یہ آنسر آپ کو مل رہا ہے zero point zero two two seven five fractions میں اور two point two eight percent میں let me say some words here also کہ یہ بڑی ٹپکل سی سچویشن ہوتی ہے کہ جب نارمل ڈسٹریبیوشن کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں کیلکولیشنس کی جاتی ہیں تو اس میں ڈائریکٹلی اس طرح سے ہی کیا جاتا ہے کہ جو ایکس ویلیو ہے اس سے مین کو آپ نکال دیں اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ ڈیوائڈ کریں اور جو ویلیو نکلتی ہے وہ آپ کی اسٹینڈرڈائزڈ زیڈ ویلیو ہے یعنی اسٹینڈرڈائزیشن آپ کر چکے ہیں پھر اب اس ویلیو کو لے کے آپ نے ٹیبل میں جانا ہے اور ٹیبل میں جا کے تو اس کو ڈھونڈیں جہاں پہ آپ کو مل جائے تو that value will give you the probability that the value will be greater than this an X value corresponding to the selected Z value یعنی یہاں ذرا نوٹ کریں بات کہ اصل میں بات ہے ایکس ویلیو کی ریلیٹ کر رہے ہیں زیڈ ویلیو کے ساتھ ہر دفعہ جب کیلکولیشن کریں گے تو ایکس کو کنورٹ کریں گے زیڈ ویلیو میں پھر زیڈ ویلیو سے ڈھونڈیں گے پرابیبلٹی اور پھر بات کریں گے کہ X probability that the value is greater than X is this جو بھی فگر آپ وہاں سے آپ نے ڈھونڈی ہے and that will represent the area under the curve to the right of the Z value اب ایک اور ایگزامپل آپ کے لیے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل اب وہی سوال الٹ گیا what percentage of bags filled by the machine will weigh less than five hundred seven point five mean دیا ہوا ہے five hundred ten gram standard deviation two point five تو کیسے حل کیا جائے گا اس کو ذرا ڈسکس کریں اب آپ نے دیکھا کہ سوال الٹا دیا گیا پہلے سوال تھا گریٹر دین والا اب سوال آ گیا لیس دین والا تو لیس کو کیسے حل کریں گے یعنی لیس دین میں جب کر رہے ہیں تو ویلو آبیسلی لیس دین دا مین تو جب مین سے نکالیں گے اس کو اور ڈیوائڈ کریں گے اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ تو پتا لگے گا کہ Z value is now minus تو جب یہ مائنس ہو گئی تو اب ٹیبل میں آپ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ مائنس تو ہے نہیں تو وٹ ڈو آئی ڈو تو اس میں ایک بات ہے جو آپ کو پرہیپس یو نوٹڈ میں نے ذکر بھی کیا کہ normal distribution is a symmetrical distribution یہ بیل شیپڈ ہوتی ہے تو جب آپ زیڈ ویلو نکال لیں ایسے کیس میں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی ویلو کو ایز پوزیٹو ٹریٹ کر کے تو ٹیبلز میں جا کے ویلو ڈھونڈی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ two halves of this probability distribution are exactly the same یہ اسٹینڈرڈائز ڈسٹریبیوشن ہے اس کے دونوں ہاف بالکل ایک دوسرے کے برابر ہیں اور جو ویلیوز وہاں پہ دی گئی ہیں وہ پلس زیڈ ویلیوز کے اگینسٹ پرابلٹیز کی ویلیوز ہیں تو اگر آپ مائنس ویلیو کو لے کے مائنس کو ڈسرگارڈ کریں اور ڈائریکٹلی وہ ویلو ڈھونڈ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ that the probability can be apply directly to the left of the mean کہ آپ کہہ سکیں گے وہاں پہ کہ weight is the probability is that the weight is less than this value تو آئیے دیکھیں یہ کیسے اپلائی ہوا سولوشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں زیڈ ویلو ہم نے نکالی تو اب ہم بجائے اس کے مائنس ون تو ہے نہیں تو پلس ون کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو ایریا انڈر دا کرو ہے وہ نکل رہا ہے zero point one five eight fraction میں وچ مینس کے ایٹ پرسینٹ تو ہم یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ fifteen point eight percent bags weigh less than five hundred seven point five grams تو آپ نے دیکھا کیسے یہ بڑی آسانی سے یہ کیلکولیشن بھی ہو گئی آئیے اگلا سوال دیکھیں اب ایک اور آپ کو بتایا جا رہا ہے what is the probability that a bag filled by the machine weighs less than five hundred twelve grams تو یہاں زیڈ ویلو اسی طرح سے ہم نکال رہے ہیں بٹ پلیز نوٹ کہ five hundred twelve is greater than this time it's greater than the mean تو اس میں زیڈ ویلو نکل رہی ہے 0.8 پھر وہاں ہم جا کے ٹیبل میں 0.8 کو ڈھونڈ کے تو وہاں ہم نے پرابلٹی کی ویلو ہمیں ملی 0.2119 اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ probability that it weighs more than 512 hundred grams یہ ویلو ہمیں مل گئی اب نکالنا تھا what is the probability weight less than five hundred twelve this was our answer تو یہ کیسے نکلے گا before I go through the answer let me have a word here کہ پہلے تو ہم یہ کیلکولیٹ کر چکے ہیں ہم نے دو کیسز دیکھے کہ رائٹ سائڈ کی ٹیل کا ایریا گریٹر دین کی ویلو پھر ہم نے کہا جی لیس دین ہے تو اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے تو رائٹ والے ایریا کے برابر ٹریٹ کر کے تو ویلو ہم نے نکال لی اور پھر کہا کہ لیس دین یہ بن رہا ہے اب ہمیں جو ویلو دی گئی وہ مین سے زیادہ ہے تو جب زیڈ ویلو نکال رہے ہیں تو اصل میں جواب نکل رہا ہے زیڈ ویلو کا دا ویلو از گریٹر دین تو اب یہ طریقہ یہ آپ کر سکتے ہیں جس طرح سے کیا جائے گا کہ اس ایریے کو نکالنے کے لیے to the left of the Z value ایسے ہم کریں گے کہ we will deduct the probability that the value is greater than this Z value اس کو ہم ون سے مائنس کریں گے اس وجہ سے کہ ٹوٹل ایریا انڈر دا کرو از اکول ٹو ون تو اس کیس میں اس وجہ سے یہ اس طرح سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ probability of greater than this Z value وہ ہم نے نکال لی اور لیس دین کی value one minus this probability اس طرح سے یہ نکالا جا رہا ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اصل میں جو پرابلٹی نکلی تھی area under the right point two one one nine تو ایک ون سے جب اس کو ڈیڈکٹ کریں گے تو zero point seven eight eight one probability کا کیا مطلب ہے کہ that the weight will be less than five hundred twelve grams تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں زیڈ ویلیو کیسے استعمال ہو رہی ہے اور سیکنڈلی ہم نے اس کو ایز ایگزاسٹو ایونٹ ٹریٹ کیا اور جس وجہ سے ہم ویٹ لیس دین اور گریٹر دین دونوں کو جب ملائیں گے تو وہ ایکول ٹو ون ہو جائے گا تو آئیے آگے چلیں اب یہاں ایک اور ایگزامپل اور تھوڑا سا اور اس میں کمپلیکیٹنگ فیکٹر آ گیا کہ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ what percentage of bags weigh between 512 hundred twelve and five تو اس کو کیسے حل کریں گے یعنی نوٹ کیجئے سوال کی نیچر کہ اب آپ سے کہا جا رہا ہے دو لمٹس دے دی گئیں ایک پہلی لمٹ ایک دوسری لمٹ پھر اس دو لمٹس کے درمیان بتایا جا رہا ہے کہ بتائیے کہ وٹ از دی پرابلٹی تو کیسے نکلے گا یہ اگر آپ اس کرو کو ڈرا کریں کاغذ پہ اور یہ دونوں زیڈ ویلیوز مارک کریں اور لائنز ڈرا کر لیں ورٹیکل تو صاف جا رہا ہے کہ ایریا ان دو زیڈ ویلیوز کے درمیان والا ہمیں چاہیے تو ہم اس کو کیسے نکال سکتے ہیں کہ پہلی زیڈ ویلیو جہاں پہ گریٹر دین والی پوزیشن ہے اس سے ہم اس ٹیل کا ایریا نکال لیں دیٹس ون پارٹ پھر دوسرا لیفٹ والا وہ ایریا نکال لیں تو یہ دونوں پرابیبلٹیز اگر آپ ایڈ کر لیں چونکہ یہ دونوں probabilities will give you the values beyond the Z value on the right side and also on the left side تو مڈل والا جو پارٹ ہے جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس ویٹ کے درمیان کیا پرابلٹی ہے وہ اس طرح سے آپ کو بڑی آسانی سے نکل آئے گی کہ ون میں سے آپ وہ دونوں ایریاز کے سام کو مائنس کر دیں تو آئیے سلائڈ پہ چلیں اور دیکھیں کیسے ہوا تو یہ ادھر جس طرح سے زیڈ ویلیو پہلی ٹوٹل اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ڈائریکٹلی کر دیا گیا کہ Z value zero point eight اور Z two I I'm not going through the details now یہ کئی بار ہم کر چکے ہیں ٹو کی بھی فگر وہی ہے یہ پہلے سوالوں میں ہم کر چکے ہیں پھر پرابلٹیز بھی آپ کے سامنے ہیں zero point two one one nine اور zero point zero two two seven five اب اصل میں اس طرح سے ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے 512 hundred twelve as you note کہ یہ مین سے اصل میں اٹ از گریٹر دین دا مین مین اگر یہ سے کم ہوتی فائیو ہنڈریڈ ٹویلو تو پھر وہ جو میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر چکا ہوں دونوں کہ آپ ان کو ایڈ کر کے درمیان والی ویلو نکال لیتے اب یہاں صورت حال کیا ہے کہ یہ five hundred twelve is greater than the mean تو یہاں پہ ایریا اسی طرح سے نکلے گا کہ پہلی جو پرابلٹی ہے جو ایک ویلو کی پرابلٹی ہے five hundred twelve is area one اس میں سے دوسرے ایریا کو نکالا جا رہا ہے اور وہ اس میں پرابلٹی وہ آ رہی ہے اور یہ کیوں اس طرح سے کیا گیا let me explain this also کہ آپ نوٹ کیجئے کہ to the right of the mean دونوں ویلوز ہیں زیڈ ون اور زیڈ ٹو تو زیڈ ٹو کی جو پرابلٹی نکلے گی ایریا انڈر دا کرو اٹ از ویری کلیئر کہ اس میں وہ پرابلٹی بھی شامل ہے جو ایریا انڈر دا کرو کورسپونڈنگ ٹو زیڈ ون اور نکال رہے ہیں so you will subtract the area under the curve corresponding to زیڈ ٹو یعنی پہلے کیس میں پورا ایریا ہم لے رہے ہیں ٹیل پوری رائٹ ٹو دی اینڈ اور دوسرے کیس میں جو ٹیل کا ایریا ہے اس کو سبٹریکٹ ہم کر رہے ہیں اور یہ بالکل آپ کو if you draw the figure تو آپ کو بالکل یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایسی سچویشن میں آپ نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے اینڈ ریمبر وہ دوسری بات جو میں نے ایکسپلین کی تھی آل دو سوال وہ نظر نہیں آیا کہ اگر ویلو چھوٹی ہوتی minus smaller value on the left side of the mean تو پھر وہاں پہ ہم اس طرح سے کرتے کہ دونوں جو ٹیلس ہیں ان کے ایریا کو ایڈ کر لیتے اور ون میں سے مائنس کرتے تو درمیان والا ایریا نکل آتا اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ نارمل ڈسٹریبیوشن میں کیلکولیشنس کتنی آسان ہیں ہمیں صرف سوچنا یہ ہے کہ زیڈ ویلیو کیسے ورک آؤٹ کرنی ہے بڑا آسان formula X value minus mean divided by standard deviation جب یہ زیڈ ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے تو then you can go into the tables look for the probability سوال کی نیچر کے مطابق پرابلٹی کی فارمولیشن کس طرح سے پرابلٹی فائنلی ورک آؤٹ کرنی ہے وہ آپ نے مختلف اگزامپلس دیکھیں کہ اگر تو بالکل کلیئر کٹ سچویشن ہے Z value greater than mean تو simply go there get the value that is the probability اگر آپ کی ویلیو ایسی ہے کہ Z value is less than the mean minus Z value آ رہی ہے تو پھر بھی آپ اس کو پوزیٹو ٹریٹ کر کے تو you will go to the table and find out the value اب اگر سچویشن یہ ہے کہ you want to find out the probability between two values تو اگر یہ values to the right of the mean ہے تو پھر جو the value Z value giving the greater probability اس میں سے دوسری پرابلٹی نکالی جاتی ہے اگر دونوں ویلوز ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ میں ہیں تو ان کے ایریاز کو ایڈ کر کے تو ون سے ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے تو یہ مختلف طریقے کس طرح سے یہ کیلکولیشنس کرنی ہے اب یہ ٹیبلز میں جب ہم جا کے کریں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہی بات اگر آپ نارمل ڈسٹ فنکشن کو استعمال کر کے جو ایکسل میں اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ نارمز ڈسٹ فنکشن ہے نارم انورس کے فنکشنس ہیں نارمس انورس کا فنکشن ہے کہ انورس آپ وہی بات جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں زیڈ ویلیو الٹا سوال کر رہے ہیں تو یہ چار فنکشن مائکروسافٹ ایکسل میں نارمل ڈسٹریبیوشن کے لیے ہیں جو میں آپ کو اگلے لیکچر میں ایکسپلین کروں گا ایک ایک ایگزامپل دکھاؤں گا لیکن آج کے لیکچر کے بعد ہمارا جو مین ٹریٹمنٹ تھا پرابلٹیز کا وہ ختم ہوتا ہے I hope that you enjoy this part of the course اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ماڈیول سیون بھی کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ لیکچر سے ہم ماڈیول ایٹ پہ کام شروع کریں گے جس میں ہمارا سب سے پہلا سیمپلس ڈسٹریبیوشن کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس ایشورینس کے ساتھ کہ آپ like always that you will work the worksheets you will look at the help file you will study these question seriously یہ سارے سوال آپ کریں گے میں آج کے لیکچر کو کلوز کرتا ہوں اسٹوڈینٹس آج بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی مینٹل جمناسٹکس ہم نے کی کتنا دلچسپ ہماری یہ ڈسکشنز رہیں آئی ہوپ یو انجوائے آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے ورک شیٹس پہ کام کرتے رہیے السلام علیکم خدا حافظ